السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 469 کبیرہ گناہوں سے بچنا صغیرہ گناہوں سے بچنا بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے ولی بننے کے لیے لمبی لمبی تصویریں پڑھنا کافی نہیں ہوتی ولی بننے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے سے آدمی ولی نہیں بنتا ولی جو بنتا ہے آدمی گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے بنتا ہے اور حرام لقمہ چھوڑنے کی وجہ سے بنتا ہے جب حلال لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں اور حرام لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو گنا کے جذبات ابھرتے ہیں سنیما دیکھنے کی طرف تمنا ہوگی لڑکیوں کی طرف دیکھنے کی تمنا ہوگی بدکاری کی طرف تمنا ہوگی کیونکہ وہ حرام لقمہ گیا ہے پیٹ میں اس لیے جس کا حرام لقمہ ہوتا ہے اس کے نماز کی توفیق بھی نہیں ملتی اسے جماعت میں نکلنے کی توفیق بھی نہیں ملتی کیونکہ لقمہ جو ہے وہ حرام ہے پیٹ میں گڑبڑ ہے اس لیے اپنے پیٹوں میں اور اپنی اولاد کے پیٹوں میں حلال لقمہ ڈالنے کی کوشش کیجئے کتابوں میں لکھا ہے حدیث شریف میں آتا ہے یہ مضمون جو میں پڑھ رہا ہوں میری کتاب بکھرے موتی جلد چار صفحہ ایک سو پچہتر پر دیکھ لینا حرام لقمہ کی وجہ سے چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد پاک چیزیں اور حلال لقمے کھاتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحست کی وجہ سے چالیس دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو گوشت خون ہڈی بال حرام سے پلا ہو وہ جہنمی ہے یہ یہ روایت میں نے تفسیر ابن کثیر سے لی ہے جلد ایک صفحہ دو سو پینتیس لیکن سب تفسیر ابن کثیر تک پہنچنا عام آدمیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے بکھرے موتی یہ ماشاء اللہ سدا بہار ہے لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے اس لیے جلد چار بکھرے موتی جلد چار صفحہ ایک سو پچہتر پر یہ حدیث لکھی ہے اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہم سب کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے اے اللہ ہمارے بالوں پر ہماری پیٹھوں پر ہمارے چہروں پر جہنم کو حرام قرار دے دے ہم کہاں معمولی سے سر کا درد ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کہاں سے برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل فرمائے اب تین مرتبہ جنت مانگ لیجئے اے اللہ ہمیں جنت دے دے اے اللہ ہمیں جنت دے دے اے اللہ ہمیں جنت دے دے حدیث شریف میں آتا ہے تین مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ پاک اس کو میرے پاس لیا اور تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیجئے میرے ساتھ اے اللہ جہنم سے بچا لے اے اللہ جہنم سے بچا لے اے اللہ جہنم سے بچا لے اب جہنم کہے گی کہ اللہ میرے اندر داخل مت کرنا اس کو یہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالی یہ دعائیں میرے لیے بھی قبول کرے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعائیں اللہ تعالی قبول کرے جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں مائیں بہنیں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں اے اللہ ان سب کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر الحمد للہ رب العالمین